یہ مسجد میرے اللہ نے بنوائی میرا اللہ اسے چلائے گا یہ مدرسہ اللہ نے بنوایا غار ہیرا سے شروع ہو کے دار بنی ارقم میں آیا دار بنی ارقم سے مدرسین جانا شروع ہوئے حضرت مصعب بن عمیر پہلے مدرس تھے جو مدینہ منورہ میں پہنچے تھے انہوں نے ذیلی مدرسہ قائم کر دیا پھر جب آقا مدنی وہاں پر پہنچے جا کے صفا میں بڑا مدرسہ قائم کر دیا یہ مدرسہ کبھی بدر میں ہوتا تھا کبھی عہد میں ہوتا تھا کبھی خندق میں ہوتا تھا کبھی تبوک میں ہوتا تھا کبھی حدیبیہ کے مقام پہ ہوتا تھا استاد بھی ساتھ ہوتے تھے شاگرد بھی ساتھ ہوتے تھے یہ مدرسہ چلتا رہا اللہ کے نبی پردہ فرما گئے صدیق اکبر نے مدارس کا جال پھیلا دیا سفاروک اعظم نے مدارس کا جال پھیلا دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدارس کا جال پھیلا دیا یہ مدرسہ کوفا میں جا کے پہنچا کوفا میں چار ہزار صحابہ کوفا میں چار ہزار محدثین حدیث پڑھایا کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی سے حدیث پڑھی ہے یہ مدرسہ چلتے چلتے انڈیا کے اندر آیا ہندوستان میں جب مسلمانوں نے ایمان کو خطرے میں دیکھا جہاد کو خطرے میں دیکھا تو دیوبند میں جا کے اس مدرسے کو قائم کرنے کا ارادہ کیا روایات میں آتا ہے کہ رات کو اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر نشان لگا دیے کہ صبح عمارت اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہوگی جس مدرسے کی بنیادوں کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے